زمانا جو فیصلہ سب بندہ بجائے القتل انفارقے القتل انہار خطے خاتی مرنا مقدر ہوتا القتلو انسار خطرے کو مقدمے کی رہا ہے القتل و انفال قتل کے مقابلہ گرا میں احتساس آیا تھا بیانات کے لوگوں کے ذریعے مقابلہ تھا ساس مرجان کی جگہ تو شکر مرجان دورہ سے دورہ رہا زبان مرجان سے سلام مساور ختم انپاگ لکھا تو ساتھ تو پھر پیسا چیاتوں کتنا سال مطلوب دیں جو حیات آیا ختم قتل کی نا سال مزرو مشتمل ملکی زندگی میں جی پسا چھ آیا کر تعلیم دیں جو منگی کی تنویر تنقید نہ تنہی کی زیادہ تعلیم مشکل حلقت میں انپا دی

وقت کے ساتھ ہمارے کی استعمال میں تبدیل آنا اور جو مجبور کی مطالعہ ہوا تو اپنے معلوم سمجھ اندر سے گئے تھے لفظی بھی اور قتل انفاظ قتل کے انفاظ کو سمجھ میں تبدیل اور فضل آنے پڑے ان مطابقت سن مطابقت زدین کے لیے شیری حیات احساس اور حیات اور قتل اور کے دار مطابقت نشنا پس میرا پرسے کئی چیزیں اور مشین سی ایسا منظر نہیں کراجین بدل کے دور وسیع کو سنا ہے گنا اخبار ابولی کی مت نہیں پابندی ڈیسیزن بڑھ رہا ہے امی کے لیے ویسے جو ہو لیکن اس کا حق فرق ہوگا وہ کوئی نقصان نہیں وسیعت والدین کا اختیار میڈیا میں سر پسند کرائے وسیعت کے لیے وارث لاوسی وسیعت تمل وارس وسیع وائس کا نیشنل نواز الحق ہے نہ اعتراض بعض کا کوئی نہ منسوخ ہے بازیب علاقوں کو کسی ہم بھی دے گا وہ رسو دوبارہ مسلم فلاح والے گئے چلو مسلمان سے جزما مسافت انسان کے لیے دے دیکھ کیونکہ مشغول کے پکار بنے یا معذور دے پلان کے ہیں نو تاسو را پاتې پی دن د سره ہے نو رسول نو په کار کې رسو کا سر ہوتا دن بھائی دریات نے شیخ القرآن سے فرمائی ندی وشیت بل بنا زامن کے بات کرو وسیعت دامانا داوانا مال تو کان سراپ سے جیسے من سمجھ جمع کرے کھسانا کھوائے ویون ہسان پہ بھاجا لے چالو ہے اس لیے مانی موجود ہے یونجی کو کہ مرے ہے میرے میرا سا یا بدار ہر پہ میرا پہنےسنیشا مانے جو ایسا موجود تھے وہ صرف ایسا آپ ہمارے پاس جو ہے بس پناہ نشر ظلم کرو جب ان کے بعد پیسے دیکھا تھوڑے خوش نہیں مخار ہم کا ساتھ دوسری پیسے مجھے سونا چند گھر سے پہنچا دیکھی الله کی جا چې چې زما دې دې دې دې زور نو ما زه وکړم دا دا مجھے پوت رواں بشے دیکھا شیزواد نسو نم نسل مطلب جی مشکل پڑوکسان شانسان شیشا واڑ سانت نہیں لیکن بھیجتے مشہور بلو پر شہر شہر خلاف ہوتا کا برابر کا سمانا تھا کے بڑا سما کر سب کی ضرورت جرمیشن کیا روایشن دوں گا دخل پر سر تو کیا لے اور ہمارا بڑا یقیناً میں دن بھائی لگتا بڑے پڑھ مادر درما روپئے پوچھتا وہ رہا ہے جب نجی نام بالکل تازہ رکھا جی بڑا خلاف تھوڑا جگہ الگ سیازانی بنی اتنا دیر بنائے تو تازی بڑا کہ آنند ہے گو پوری لگی پوری نہیں سکیں جی جن کبھی کم کر کے لا جبا سال دی جگہ متعلق مسپا ہے بکانوں پر پڑے گی تجویز کر جو ہے متعلق متاثر ہو سریا میں مشفر مشفا جی کے تہذا کچھ سفار کرو نہیں زید ان کا اثر لگے بعد جنگل جی اسے تم شاپ صرف اور فرضیت کے متقبل کو مطلب جو جڑے ہوئے کو بڑھا رہے ہیں لیکن ابھی مجھے دے اور نمبر بھیا ایجاد اور پتا چلا تھا لگے امام دو چکی ایامن سرد دسی رہی جور سنٹیاں پور کا میم ہمارا سفر نو دے کی سرگرم بنا جوڑا یا پھر سبر بانچ پہ تفریح دم جوڑا سر بھی ہو بھارت درجن بھی نظر آتے نو پتہ مجھے لازن پتا میش بڑھا لگا مریج لڑاشائی مرد سماج ہے داسی کو دنیا کے ویوسائٹ ہوئی مر برائی سما دنیا کی دشا مرد ہے سمجھ بھائی ہوں مر بنا تھا کہ منکان میں کو مہیلا جو آپ مطلب کے بارے میں سفار کرو تھا کہ آپ بڑے برا جو ہے بد سر تو کھائی نہیں کرے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے دل ستی کرے ہے دل سخت مرا ہوا ہے مر ہے امام سے بڑا تو وہی نہ مرد خاص مرد رات نہیں تمہیں ستی نہیں سکتا کہ بے روزانہ مرد ہی مرد یا مرض ستی کی

سرو میادہ سب اجمان بات ہے وہ ماتا پر ویوسا کرو نہ مسئلہ مرضی مرج ہونے کی ستی آباد پروسا نے جوڑے جائے والے کا کرتا ہے تو مسئلہ ہوتی ہے یہ مسئلہ تھا جیسا ہمارا جو دے گی یا سختی گی تو وہ جمع ہو گئی نہ ہوئی مات ہے متا وہ کبجہ پر ڈاکٹر ہو تو وہی جیسا ہمارا تشریح ہوگی مرد معلوم کی ڈاکٹر وہاں تو معلوم پہ گیا تب مسئلہ بیان کرا ڈاکٹر کو اور تو وہی یہ تو بولے علاج ہے علاج لگ ہے سارا مرد دی یہ سختی دہوں کا ڈاکٹر ہو جو سر تو وہ تو بتاؤ کہ مسئلہ ہوگی ہمیں جو متوقع میں ڈاکٹر چیز کرے روزے روزیاں ہوئی باپ پش منایا کرے مرچ مرض میری کہ بند لالی مو تاری مانا پسرا چون پکا پسرایا نمس چیز روزیاں جو ہے پسند یہاں منٹ اپنا یہ سی جاتا سر شی وجہ کرتے ہو سات دنیا سرکار نہیں ہے ساتھ اچھی درجن گا دے جا شہر ہے گا کہ اپنا ہوا کرتے ہیں وہ منہیا اکڑا میرا ہی ہو رہا گا بدم ان کا باڑ آ رہا سفر فاسٹ منٹ بات آپ آپ کو رکھوں کا بار سات سفر آپ سفر سفر کی طرف دار سفر کی روز آتا ہے تو بیگی ہے تو کچھ ہو جائے گی ڈی ابھی ہتر دار سے مکے تو ساتھ مکی لگ سا تھا فارہ پیڑ سفر مانگی کرتی پھر سفر سردی تھی بارہ موقع مری کے مرض ہو تو مجھے ادارے جائے گی کو سفر کے مو قضا ادارش بھائی جی جی میں زمین آئی نفر سمر ہے میری جی لائن جو مسافی ٹھیکور دروجے بڑے سروجی بڑے سفر کے گا کو در ہے جو موٹو گیا پرسو سر زمانے جو وقت وسائل سات ہوتی

کے سب تصدیح روز کا میرے سخت تصدیق رہا ہے شروع بھی ہو نبی سے تعلق بند ہو پراکم بند ہو سب تحصیل اول گا کہ اول سو میں کا چھوڑاؤں بہت تصویر والے نظیر نے تھی کوئی تو ہو طاقت سے ہو

مقرر پار کچھ مجھا مانا تھا مانا تھا گریش آنا سوار سر

یا ہم تو پکو شکت یا حملہ ہم لگے مقابل یہ آمدار پر بکو شکت یہ آمدار پر شادی نہ ہوئی نے عباس کی جی ماں مقابلے ہم لوگ آپ دفتر ہوا تو مسل تو بڑھا اور ان نظیر جو دونوں فرق بنے جو طاقت کے روزے نہ دے اس کی مسلم دے دا شیخ پانی نے پارا روزے نہ صرف پورے فرق مشقت سارا روزے دن نسلوں کو کیا طاقت لگی دا اول حکم اللہ مقرر دے دے پر فت مشقت یا مساغات ہمدارہ دسل تو دے پار کس مل اور فرق میں کہ طاقت دری جب کی فیری کرا دے کہ طاقت کے تاقت نہیں تو آسائی مسئلہ وہ ہے لوگوں میں جب مزدور قبل ذکر رہا ہے

فروٹ کو پہنچایا سر جی آپ مان کر سو موڈ دور روزی سوال روزہ مرتبہ ساتھ ٹھیک ہے جو سوجیونی نتاج دشوارا کے کسانی سی ایم کہا وہی مسلمان یو حسنا بس لگا رمضان نہ مزا نجوشی لس میں آٹھ اور رشپک ون نجونے سے مشکل ہو جانور نندو پیچھتا ہے مزان اور اسپگوجی سے نکتو تھا جان کراچے کی سروہ کرتی سو کوئی چیز ہو جائے دار مخلوق مخلوجی زندگی خان پودی بہن آئے تھے ماجوال کو دے بنی میرے سارا کرتا تھا راجپور ہو جائے مستقب تھی پودی بہن نے سارا چاہیے تھا مانا تھا بہت جو کہ میدان بہت ویسے ہی تھیپک روزی راجو نے راجپاگ ہو مستحب مستوں نے لیکن تصویر

اسے قرآن جو ہدایت دے کا گل پایا اور صاف درائے جڑے ہدایت اور بارے پہ فاقل ہوا دے گا قرآن جو فاق دے غیر بلیناس کی وقت بل جاتی نہ برباد میں نہ خدا اور اور فرقان فرقان ہدایت شاہ بڑھا بہنات بہنات متدار پرمن شہ دن کو مشارہ دیا متدا سال پہلے ہوں دیا خبر دے متدا سر خبر نہ خبر دین پڑ متدا ہو

جنا ہو جی کو مبارک وقت کے ہوئی نہ در کے نے بڑھان کے یعنی دو آیتوں نا امام ابو بڑھ ہم تو آدار ہے مر مکڑا چل بڑھانے تو یہ تو خانچہ ہوئی قرآن در شیوے نے جیسے نکالوئی پڑھا سا سوئلے پر مدد کے جو پاک بڑھانا تھا پتوائے گی آپ پہ بردان کے لیے کافی بہت منگاؤ ہمارا سمجھے ساڑھے تو جانے میں آدھا پڑے گا کہ یا کے آئی ہو اور ادارہ رمضان میں دارے آدر شاسی تاجی کی آگئی تاثیر کی سر وائس افسر میں

کا پیٹ ہوتا تھا زبردست تقریر ہے کچھ گاڑی معلوم کیا بار سوال اپنا ہوئی کہ حسن عقل معلوم ہو رہی یہ حاق کری اور تو مستی نے نہلو نہ متضر ہوئی شفسن اور عقل معلوم معلوم کوئی آپ کو پر بالکل فکر رہے نا آدمی نہیں نہ نہیں نے نہ حکم جدی جو مثال اللہ سے مشہور ادار رہا نہیں آ رہے میں ہو مجھے سنت ٹھیک موبصور یا جگہ سونا چکے دعا دعا کے حضور مقتدا اسلم پوجا میں ہریا کا کا بھی بھی سو آنے دوار ہز موسم دوارج ہرینشتہ سیگوزات ابھی نشا مانسی آریک وارتہ ماپروہ آتا زیادہ نسوار کی یہ سو مشینہ دف سکو اصحاب نبی علیہ السلام اگلے من نبی علیہ السلام کے دعا لیتے ہیں تابعین ہے تبوہ جو کہ من لیتے ہیں بات یہ در نبی علیہ السلام کو پڑا بات کہنے آپ اللہ مفتی تھا ہوئی اور مستفتی تھا شزما کو خاک اسما کو مرم رخشی نے دعا دیتے لیکن اب کہ آلے کے جتنی اپنی ستتی سے ہوئی نہیں سنا نہیں سنا معتظرے کا تبو سکو مزری ہوتا ہے ملا ملا کر شاید آئی بس آپ بلکہ آپ کسان ملا لگتی بڑھائے ہزار آپ کو سفر آتا پہلے ہزار روپئے روپیے مجھے مجھے یہ سکے آپ اس کا ضرور اس کا جو آپ کو تو اللہ کو تب اچھا اس کے نہ کرنے سے ضرورت تھی تو مسئلہ آپ کا کسان نہیں جانا رہا کہ آپ نے کبھی کرنے کا کو شامل اس بات وقت آ کلا پولیس بنا کر شاعر آسانی سر

سب لگے محرو جائے گا کہ مطلب خرچ نہیں دلی میں سکتی

سے ناپی سات تبو سو نا پاسنا السلام تو نہیں امبری دن کے بنا جو سماج بننا سو رجنی

نبی علیہ السلام فرمائی ندی آرمائی اکرم اللہ دعا دعا نبی علیہ السلام فرمائی لا آج تو پہلا سراس بندی سویا نے تو آگے بڑا رواں تبدیل کی حالت کی ماں ہے ختم سویا سو دیر آدمی رہے وہی مت جیسے گزار کرے البتہ روانہ ہے ادارہ رات میں اللہ کا ستر اثر آئے ماں کب کو گھر میں گھر رہی تبدیل تو کو تبدیل آسرت تبدیل ہو نہیں سر

پک تو سراسی دیش کا نے محنت کرا لس لشکال کشوں کو بارے غلط نظر میں رکھاؤں گی لشکر موبائل والے ہر ہمارے منگاؤ غلط بجٹ میں نظر ہمارے کاپتو سراسی دیش کا محنت دیش پورا جو آواز لا کر پاتا آتی رہا آواز لا خزانی ہو مملو من العبادہ خزانی تو بڑی طرح عبادت نظر ہی نہیں ان کن ذیل وقت دوسرے جان پہ کر سکے مادہ دربا کے زیادہ ہے خوشی کی زیادہ جانا آزادی کرتا اللہ کا ٹرسٹ والے کے کا بل ذیلی وت دو زبان میں سکھائے کہ آپ اللہ کے لوگوں کو قبل کرم مجھے ہو رہی زبردست فرق ہے سوفیا اب یہ سوئی سوفیا ناکار ہے میں سوفیا ناکار ہے بھائی اور تم کیوں گرتی دیا بجے بجے دن بھائی سے پتی زمانہ کے اسلوم کے لیے اللہ تمہارا دے ڈالی تھی زمانہ پتی سمتی وقت حلال مال بھی چاہتے ہیں نا عبادت آتا ہے عبادت کے حلال مال حلال مال درے لاری دو ہے دوسری اللہ یو صحیح عقیدہ توحید سنت جو خدمت یو خدمت جسے دے یو خدمت روح دے جسے خدمت ڈوڑے ورکول

گاؤں نکلتا درشن تو پورا اور شروعات آنے جی اسے دیں گے بی بی سے تعارف بند ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو ذرا ہے پوری بی بی ہوئی گا اگے سے تعلقات اٹھو سارا نبی علیہ السلام سے الگ کہ محبے کا تعلقات پڑی تعلقات بند ہو نبی علیہ السلام اور تو یہ معافن تو بزا کے جلیر یا عمر ما کن تبزال کے جدید یا عمر اے عمر دا خبر تاثر نو مناسب ما کن تبزال کے جدید یا عمر اے عمر دا خبر تاثر نو مناسب دا حکم را حلال رسو تو پورا پشپ درو جا کہ ارد ہو جائے کہ جاؤ اعلان ایسا ہے کم بریانی ساسو سرا ہن لباس لکم دی جامی ساسو دپارا وان تم لباس اللہ سم سو جامع نا پارا لیکن بار احتیاط ہر یو بول تو محتاج دے سڑا جانے تو محتاج دے گارا کے سڑا خود تو محتاج دے خود صحیح تو محتاج دے خود صحیح تو محتاج مجھے خبر پاتے د یوں عصمت تے عصمت گنا نہ یوں عدالت تے گناہوں کی توپت ہی اباسی دا عدالت تے گنا شیو تو عمر سے اپنا لیکن تو پہ تھی اس کا اتائی میں نظم نے کمل ہو ہوئی بتا اعتراض نہ کہیں ہننا انتم تم لباس اللہ ہننا لاکن احتیاط خزم محتاج ہے تو صحیح تھا سر محتاج ہے خزے تھا شرائط خزے جامع تھا جامع تو صحیح ہے جامع یا صحیح جامع تھا نبی علیہ السلام جو حدیث ہو رہے ہیں لا خیر النساء ولا صبر ران ہونا کی صبر خیر نشتے دے کمکل القوم دے تو زمن کی صبر نشتا منگنا چاہ رہی یغلب نہ کریمن ضروری دے خزی شریف بن وہ یغلب ہن نہ رجیمن غالب دے بخذ منی رضی سر رضیف شرائے پک خزم ضرور دے شریف شرح پکپڑ خزم کمزور دے اوشد پوا نک نی من بگلو با جا پخا رہا جمع پکڑ رکھا مانے کمزور ہے مو شریف ہے مطلب اوشد پوا نک نئی من گالا جمع نہ پکڑا من شما سما رزیب سما گایا بلا دیجن لیا سر گندا لوڑ لوڑ پو گمے ساتھ رپل پال بچ د خزی د پارا لوړ بوګه باندې شاته یعنی وای مو باندې بوګه څه پاتوا دبا دبا کوه استانه یی وای مو بفرا شمرا کرا سوچی نما وای مو اس دبا دبا کوه قربان صلی اللہ علیہ السلام نے سزا زبردست کو دیر نہیں مکرا وہ ہے ماں حاصل دماغ کو لانکم کم تم تفتا نمان وہ چاہتا پل جی سرا درسی گیا نا میرے والیوں کا پتا سمجھ آپ پرتا نا شیو نمو شیو جے کے شرا گما تب لا ہو نکم تربی شرک سا اب اولاد اور پلی تعلق دو مقصد افسدلی اولاد دے کہ اصل پر الواد خز ہاں میرا را بیا تعلقات اسد پارا یا خز تو ولادت نہ رہا کا حفت خدے نہ دقاد نہ بچے الکیس الکیس بخاری شریف کے کیا یعنی جمع صرف دے خبریں رہا تھا دس دا کہ حیوان حیوان بل سر تعلقات کی حیروان بلوان نبی علیہ السلام فرمائی یہ سر پوری خبر اتنا کہ تھی خبریں سواب دے سو حاجی کیسے سواب دے منگ فل خواہش پورا کرو اگر وہ تک پر خواہش حرام کی پورا کی عذاب بنی کیزاد بھائی حرام کی عذاب دے تو تم نے کر حلال کے سواب دیں وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط پنجا من الخيط ہے من الفجر خري اس سكي مین فجر پورے ہاؤس کرے گر دی فکار سے تصوتانے دورنا مکھی آدی مزید بالک لان دے تھی رسو نے شرام جانتا روزوں کم تو وہ سچا ہی چڑی نہ دوم اچھا جا دو مجھے آسمان دے آسمان چل لانے یا کم کرے